حضرت ٹھہرے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھ جائیں اس لیے کہ کھڑے ہونا زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے تو یہاں کے گزارش ہے کہ جو ہے ابھی سے جو بیٹھ جائیں بیان شروع ہو جانے کے بعد کسی قسم کا انتظار نہ کریں کسی قسم کا جو ہے ہلپچار نہ کریں انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اور انتہائی چین کے ساتھ جو ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنیں تبھی جو ہے جا کر پیدا ہوگا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت والا کے بیانات کے لیے اور حضرت والا کے پروگرام کے لیے بہت ہی جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں لیکن دوستوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور حضرت والا کی دعائیں اور توجہات کا نتیجہ ہے کہ حضرت والا سے اصلاح اور استفادے کا اللہ تبار و تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ ہمیں موقع دے دیا اللہ تعالیٰ سے بار بار ہماری دعا ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے بیانات سے اور حضرت والا کے مجالس سے ہمارے چہرے مزدور کو بار بار استفادے کا موقع عطا فرمائے پھر وہ میں آخر میں ایک بار دو آخر آپ حضرات سے گزارش کروں گا میں جو ہے نعرے لگاؤں گا آپ کو جو ہے یوگن دیوگن بولنا ہے سربراہ سر بڑا گو بر بلند سر بڑا بولن سر بڑا بلند مولا نا دیا جاگا آدمی مولا نا دیا جاگا آدمی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 جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بجائے معذرت محبت سوامی نے کہا حالات مایوس کن پوری دنیا کے اندر کلیمہ گو مسلمان اور امت مسلمہ ایسے حالات سے دو چار ہیں لگتا ہے کہ امت مسلمہ کہیں جا کر دم توڑ دے گی اور مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات سے کمپرومائز کرنے اور جھکنے اور ان کی بات ماننے کے علاوہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی چارے کار نہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مختلف عنوانوں سے ہوائیں چل رہی ہیں اور اہل حق آقا کے غلام اولیاء کے دامن تھامنے والے قرآن کے حاملین اور رب کے حضور سر بسجوک کرنے والے لگتا ہے کہ مغلوب الحال ہیں یہ کس ہیں اور انسان کا ایک مزاج ہے حالات کا دباؤ میں وہ آ جاتا ہے اور زمانے کی بولی بولنے لگتا ہے کہ چلو چڑھتے سورج کی پوجا کرو حالات سے کمپرومائز کر لو اب پرانی باتیں نہیں چلیں گی کاندھے سے کاندھا ملا کر چلو اور اسی نئی چال نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا اور اسی نئی سوچ نے مسلمانوں کو غارت کر دیا اور ان کی عزت کو ملیامیٹ کر دیا سرزمین ٹیپو سلطان شہید کے غیور مسلمانوں آج میں آپ کے سامنے طیبہ کے مکی پہلو کو سامنے رکھنے والا ہو نہ ہجرت کے واقعے کو نہ معراج کے واقعے کو نہ آقا کی مدنی زندگی کو مسلمانوں صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آقا کے غلام تھے ہم آقا کے غلام ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اور دنیا کا کوئی فران دنیا کا کوئی قانون اور دجال ہماری اس نعمت کو نہیں چھین سکتا ہم سے ملک لے سکتا ہے ہم سے مال لے سکتا ہے ہم سے دولت لے سکتا ہے ہماری عورتوں کو بیوہ کر سکتا ہے ہمارے بچوں کو یقین کر سکتا ہے ہماری آبادیوں کو کھنڈر کر سکتا ہے لیکن ایسی طاقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جو ہم سے ہمارے آقا کی محبت کو چھین سکے اور یہ غلامی کا جو اعزاز اللہ نے ہمیں دیا اس اعزاز کو کوئی چھین سکے لاکھ دنیا اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہمیں ڈرائے ہمیں دھمکائے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں آقا کی غلامی کو نہیں دے سکتے مسلمانوں آپ نے سنا ہوگا جب کلام پاک کی بات آئے بات آتی ہے قرآن شریف کی بات آتی ہے مدارس کے تقسیم اسناد کا جلسہ ہوتا ہے مساجد کے اندر فصل قرآن پر تقریریں ہوتی ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کا محافظ ہے امنا نہنو نظم نہ ذکر اور امنا نہ حافظ اللہ نے کلام پاک کو نازل کیا اور اللہ تبارک تارا کلام پاک کے محافظ ہے تو آپ ذرا غور کریں کیا کلام پاک لوہے محفوظ کے اندر محفوظ نہیں تھا کیا کلام پاک آسمانوں کے اندر محفوظ نہیں تھا کیا کلام پاک فرشتوں کے سینوں میں محفوظ نہیں تھا اگر اللہ نے کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو کلام پاک کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا غیروں کے حوالے کر دے گا مرنے کے لیے پٹنے کے لیے سڑنے کے لیے الزامات اپنے سر لینے کے لیے کلام پاک لوہ محفوظ میں محفوظ تھا کلام پاک کی حفاظت کی بات کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مشارت دی مسلمانوں قرآن کے حاملوں قرآن کے محافظوں قرآن سے نسبت رکھنے والوں جب تک تمہارا رشتہ کلام پاک سے رہے گا کلام پاک کی حفاظت کے ساتھ تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کی ہزاروں طاقتیں کلام پاک کو ختم کرنا چاہی کلام پاک اپنی جگہ پر رہا وہ طاقتیں ختم ہو گئی دنیا کی ہزاروں قومیں کلام پاک کے محافظوں کو ختم کرنا چاہی وہ طاقتیں ختم ہو گئی اور کلام پاک کے محافظ جو کا تو باقی ہے مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے ہم ایسی ویسی کوئی قوم نہیں اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے اللہ نے ہمیں آقا کا غلام بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے غال سور سے لے کر یاجوج ماجوج تک اور دجال تک اس امت کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ جس کا محافظ ہو جائے اللہ جس کا نگہبان ہو جائے کون اس کو بگاڑ سکتا ہے کون اس کو تباہ کر سکتا ہے کون اس کی عزت کو آمیز کر سکتا ہے ہمارے اوساف کلام پاک کے بارے میں ملیں گے ہمارے اوساف بخاری شریف کے اندر ملیں گے ہمارے اوساف سیاہ ستا کی روایتوں میں ملیں گے ہمارے اوساف زمین میں ملیں گے ہمارے اوساف آسمانوں کے اندر ملیں گے کیا آپ نہیں جانتے مسلمانوں کہ ہم کون ہیں حضرت سیدنا موسا علیہ نبینا علیہ سرا تو نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اے باری تعالیٰ ہماری قوم کو لاکھوں کی تعداد میں جو بنو اسرائیل ہے اے اللہ آپ جنت کا من و سلوا ان کو بغیر محنت کے کھلاتے رہے اے اللہ درزی کے پاس گئے بغیر ان کے جسموں کے اندر آپ نے قدرتی کپڑا دے دیا آدمی جیسے جیسے بڑھتا تھا اس کا کپڑا ایسے ایسے بڑھتا تھا کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں نیت کرتے اللہ تبارک تعالیٰ رنگ بدل دیتا کبڑی کی کیفیت بدل دیتا یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر سے ان کے لیے پانی کو نکالا یہ وہ قوم تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے دشتر خان کو نازل کیا یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوا نازل کیا یہ وہ قوم تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کی ظلم اور بربریت سے ان کو نجات دی اور ان کا مقام اونچا کیا ایک مرتبہ سیدنا مسارا نبی علیہ سلاۃ وسلم جو جن کا نقب کلیم اللہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پوچھا اے اللہ یہ قوم وہ ہے کہ جس پر تیرے بے پناہ احسانات ہیں نوازشیں ہیں مہربانیاں ہیں اور آپ نے ان کے لیے من وصنوا آسمان کا دسترخوان اور کھلا کھلا نے دی ہے کیا اس سے بہتر بھی کوئی قوم آپ نے پیدا کی ہے اور کوئی امت آپ نے بنائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسا پیغمبروں میں آخری پیغمبر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور وہ قوم ہے وہ امت تمہاری قوم سے بڑی ہے اور وہ قوم تمہاری قوم سے بڑی اور وہ امت تمہاری امت سے بڑی ہے دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے اور جنت کے اندر سب سے پہلے جائے گی اور جنت کی صفوں کے اندر ایک سو بیس سفے ہوں گی ان میں صرف اسی سطح اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور بقیہ آدم علیہ السلاط السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے سوالات پیغمبر آئے ان کی چالیس سطح ہوں گی اور اسی سطح جو ہوں گی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی ان کے ایک ایک صحابی کی تابعی کی امام کی اور ولی کی کتب کی غور سیدنا موسا ارا روی علیہ السلام وسلام جب اس امت کی فضیلت کو آپ نے سنا اور سنا کہ جنت کے اندر اسی سفید اس امت کی ہوں گی سیدنا موسا علیہ السلام وسلام اللہ کے حامل ہے اللہ نے آپ کو کریم اللہ بنایا اللہ نے آپ کو توڑے دی اللہ نے آپ کو بنو سرائی قوم دی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نعمتوں کو نازل کیا ایسے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے باری تعالیٰ میری شان کلیمی کو لے لے میری طوریت کو لے لے میری نبوت کو لے لے میری رسالت کو لے لے اے رب کائنات مجھے آقا کے غلاموں میں بنا دے مجھے آقا کی امت میں بنا دے مسلمان تو نہیں جانتا کہ تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے کتنے پیغمبروں نے دعائیں کی کتنے نبیوں نے دعائیں کی اے اللہ پیغمبری لے لے اور آقا کا غلام بنا دے آقا کی امت کے اندر ہمیں پیدا کر دے یہ وہ امت جس کی توصیف اللہ تبارک تعالیٰ نے کی یہ وہ امت جس کو اللہ نے خیر امت کہا یہ وہ امت جس کے ایک ایک فرد کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا بلکہ علماء نے لکھا ہے جو احکامات پچھلے نبیوں کو دیے گئے تھے حج پچھلے نبیوں کی امتیوں کو عام طور سے فرض نہیں کیا گیا تھا پیغمبروں کو فرض کیا گیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج فرض کیا علماء نے استقرار کیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کو جو احکامات دیے گئے اللہ نے اس امت کے لیے وہ احکامات دیے یعنی اس امت کا وہ مقام دیا جو پچھلے بعض پیغمبروں کو بعض فضیلتیں ملی تھیں وہ بعض فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ان فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے آج یہ فضیلتوں والی امت آج یہ خوبیوں والی امت کیا حالت ہو گئی ہے ہر کوئی اس کی آبرو لوٹنا چاہتا ہے ہر کوئی ان کے ملکوں کے نام و نشان کو ختم کرنا چاہتا ہے آج زمین کے قدانے آج آسمان کی نعمتوں کے حامل اگر اس سرزمین کے اندر کوئی قوم ہے کوئی امت ہے کس کی حکومتیں ہیں پیٹرول کس کے پاس ہے سونا کس کے پاس ہے چاندی کس کے پاس ہے سلطنتیں کس کے پاس ہیں پچپن سے زیادہ حکومتیں کس کے پاس ہیں سب کچھ رکھنے کے باوجود آج مٹھی بھر اسرائیل یہود اور نسارا اور عیسائی کتے اسلام اور مسلمان دشمن آج کیا حالت اور کیا دولت اس امت کی بنا رکھے ہیں مسجد ہماری جائے درگاہ ہماری جائے کلام پاک کی توہین ہماری ہو مدارس عربیہ پر دہشت گردی کے توپ ہمارے لگے اور میناروں کو ختم کرنے کی بات ہماری کی جائے داری والوں کو وہ کون سی گالی تھی جو اس دنیا کے اندر نہیں دی گئی عوام والوں کو وہ کون سی گالی تھی جو نہیں دی گئی آج کیا یہ امت فٹ نہیں رہی ہے آج یہ امت کیا الزامات کو نہیں سہ رہی ہے دنیا کی بڑی سی بڑی گالی اور دنیا کا بڑے سا بڑا الزام کیا آج اس امت کے سر نہیں تھوپا گیا ہے کہ پتا ہمارا لٹا ہمارا نوجوان ہمارا فیض ہوا اور بم دھماکے ہماری مسجدوں کے اندر ہوئے ہمارے درگاہوں کے اندر ہوئے ہمارے اداروں کے اندر ہوئے ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر ایک مندر کی عید ہم نے نہیں ہلائی ایک غیر اللہ کی ہم نے توہین نہیں کی ہم کیوں توہین کریں گے اللہ نے ہمیں حکم دیا ولا تصب دون اللہ اللہ فیصب علم نہ رام کی توہین کرتے ہیں نہ کرشن کی توہین کرتے ہیں نہ ہم گنیش کی توہین کرتے ہیں ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم ان کا اکرام کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک ہمارے حکمرانوں نے مسلم حکمرانوں نے حکومتیں کی ایک مندر کو تحس نحس نہیں کیا ایک فرقہ وارانہ ہندو مسلم فساد نہیں کرایا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار سے اگر آواز آ سکتی ہے شہدا کے مزاروں سے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے اگر صدا آ سکتی ہے کان لگا کر سنو کہ جو مذہبی اعتبار سے جس کو دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں متاثر کہتی ہیں تعصب والا کہتی ہیں کیا انہوں نے مندروں کے لیے زمین نہیں دی کیا انہوں نے پنڈتوں کے لیے وظیفوں پر مقرر نہیں کیا کیا بگاڑا اس ملک کی آزادی کے اندر ایک سو سال پہلے سے ہمارے علماء ہمارے اکابرین نے جدوجہد آزادی شروع کر دی جان دیا مال دیا تنظیم کے کھالوں کے اندر ہمارے علماء کو زندہ جلایا گیا دلی سے لے کر میرٹ تک درختوں کے اندر ہمارے علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی شاملی کا میدان گواہ ہے مالٹا کی جیل گواہ ہے اور کالا پانی گواہ ہے پوچھو کہ ہم نے خون بہایا تھا نہیں بہایا تھا وفاداری کے اندر ہم نے کون سی کسر باقی رکھی ہم نے ہر اعتبار سے جانی مالی ہر اعتبار سے ہماری مائیں رو رہی تھی بلک رہی تھی سسک رہی تھی انگریز توپ کے دہانوں کے اندر رکھ کر کیا ہمارے سے نہیں اڑائے تھے اور ہمارے بیٹے تڑپ رہے تھے اور ہماری اولاد سسکیاں لے رہی تھی لیکن ہمارے اکابرین نے خون سے اس ملک کو سینچا حضرت شیخ الم رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد آزادی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کون سی چیز ہم نے وفاداری کی باقی رکھی تھی اور آج مسلمانوں کیا سلوک کیا جا رہا ہے گجرات کے اندر کرناٹکا کے اندر میسور کے اندر مکہ مسجد حیدرآباد کی کس کی تھی اور اجمیر کے اندر آج اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کس کی تھی مالی گاؤں کے اندر شب برات کے اندر جس مسجد کے اندر دھماکہ کیا گیا وہ مسجد کس کی تھی اور دلی کی جامع مسجد کس کی عبادت کی جاتی ہے اور کس کی پوجا کی جاتی ہے ہم اس درجے مساجد کا احترام کرتے ہیں درگاہوں کا احترام کرتے ہیں اپنے اسلاف اور اکابرین کے مزاروں کا احترام کرتے ہیں کہ ہم جوتا باہر نہیں لے جاتے پٹاخہ پھوڑنا گالیاں دینا اور بم ڈالنا یہ تو دور کی بات ہے ہم جوتا تک نہیں لے جاتے ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ جب ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے مقدس مداروں کے پاس جاتا ہے وہ پھر تک نہیں کرتا بلکہ اسی رخ کے ساتھ وہ واپس آ جاتا ہے اتنا احترام کرنے والے اتنا احترام کرنے والے کیا مزارات کے تقدس کو پامال کریں گے کیا مساجد کی تقدس کو پامال کریں گے پھر آج تہاڑ جیل سے لے کر جموں جیل سے لے کر کیرلا کی جیل تک آج گر لو مردم شماری کر لو اسیما نام کے ایک بالی بیان کے باوجود کتنے مسلمان ہیں کتنے ہزاروں مسلمان ہیں جو من کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں مسلمانوں مجھے سیاست میں نہیں جانا ہے مجھے جیل کے احوال پیش نہیں کرنا ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ خیر امت کیا جیل کے اندر پٹنے آئی خیر امت پیاسا رکھنے کے بعد پانی پوچھنے پر کیا منہ پر پیشاب کے خطرے لینے کے لیے آئی پہلے امت کرن کے جھٹکے لینے کے لیے آئی پہلے امت نہار پیٹ اپنی جوڑوں کا پاخانہ لے کر لیاب کے اندر ٹیسٹ کرانے کے لیے آئی پہلے عمر داڑیاں منا کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے کے لیے آئی پہلے عمر زلیل ہونے کے لیے آئی تباہ ہونے کے لیے آئی برباد ہونے کے لیے آئی مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا تعلق کانگریس سے ہے یا بھاجپا سے ہے یا گھروں سے ہے تمہارا تعلق سیاسی اعتبار سے کچھ بھی رہے صبح میں ایک پارٹی دوپہر میں ایک پارٹی شام میں پارٹی ہو سکتی ہے اور جنوری میں سردی میں اور گرمی میں پارٹی بدلا جا سکتا ہے اگلے الیکشن میں اس کے بعد کے الیکشن کے اندر پارٹی بدلی جا سکتی ہے مسلمانوں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہو کہ ہم جس پارٹی کے ممبر ہیں وہ آقا کی پارٹی ہے وہ سنت کی پارٹی ہے آقا کی غلامی کرتا جس کے اندر پڑ جاتا ہے زمین غلام بن جاتی ہے آسمان اس کا غلام بن جاتا ہے جنگل کے درندے اس کے غلام بن جاتے ہیں سمندر اس کے تابع ہو جاتا ہے میرے رب نے کہا ان اللہ سوالات کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین آسمان کی چیزوں کو تابع کر دیا مسلمان کیا تیری تاریخ نہیں تھی کہ تین سو تیرہ کی تعداد میں رہ کر تو نے دنیا کے کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور تو نے دنیا کو جمبش دے کر رکھ دیا تھا کیا مسلمان جب تیرے کپڑوں چیتڑے تھے اور پیون لگے تھے اور تیرے پیٹ کے اوپر پتھر تھے آج کا امریکہ سینکڑوں ملکوں کے بے بھیک لے کر اتحادی فوج بنا کر ایک غریب ملک پر ڈاک کا ڈالتا ہے اس ملک کو تباہ کرتا ہے ایک نمبر کا بزدل ہے ایک نمبر کا بزدل ہے لیکن اس وقت کا جو روم تھا میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم آج کے امریکہ کے مقابلے میں ہزاروں گنا طاقتور تھا ہزاروں گنا پاورفل تھا لیکن مسلمان اپنی طاقت کو تو پہچان اپنی قوت کو تو پہچان تیری قوت میں دعائیں جس نبی سے تو نے وفاداری کی ہے وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات کو رو رو کر تیرے حق کے اندر دعائیں مانگنے والا ہے جس نبی کے ساتھ جس مکی اور مدنی کے ساتھ تو نے وفاداری کی ہے وہ تیرا دامن چھوڑنے والا نہیں یہ پارٹیاں غدار ہیں یہ پارلیمنٹ غدار ہے یہ حکومت غدار ہے یہ سیاست غدار ہے یہ فلم والے دھوکہ باز ہیں یہ کمپنیوں کے نقلی مال ایکٹ کے طور پر لے کر لاکھوں روپے لے کر تیری بیوی کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یہ کریم استعمال کرو یہ شیمپو استعمال کرو یہ صابن استعمال کرو تمہاری کالی کلوٹی لونڈی جیسی حسین ہو جائے گی میرے رب کی قسم آج تک کوئی کالی کتیا بوری نہیں بن سکی یہ حرام دادے ایک نمبر کے چور ایک نمبر کے اچکے ہیں انکم ٹیکس چور ہے ابھی اسی ہفتے کے اندر ان فلمی زانیوں کے گھروں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس ڈاکے کے اندر انکم ٹیکس کی چوری پکڑی گئی ان کے ضلع کے اڈے معلوم ہوئے یہ ایک نمبر کے قبیس لوگ ہیں اور جن تم کھیل کے کلاکاروں کو اور کھلاڑیوں کو ہیرو مانتے ہو ایک ایک باؤنسر پھینک کر ایک ایک نو بال پھینک کر سٹا کھیل کر آم کا بیڑا برف کرنے والے ہیں مسلمانوں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم بہت آسما لیا بہت آسما لیا آپ نے کھیل کے میدان کو آسما لیا آپ نے دولت کے میدان کو آسما لیا آپ نے سیاست کے میدان کو آسما لیا مسلمانوں لوٹ کراؤ میرے آقا کی تاریخ کی طرف لوٹ کر آؤ مدینوں کی گلیوں کی طرف لوٹ کر آؤ دار ارقم کی طرف مسلمانوں لوٹ کر آؤ سپا کے چبوترے کی طرف مسلمانوں لوٹ کر آؤ گمبد خزرا کی طرف مسلمانوں لوٹ کر آؤ صفا کی طرف مروا کی طرف حضرت وقت کی طرف میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم کوئی بھی عزت کا تاج اگر تمہارے سروں پر نہ پہنایا جائے واد اللہ الدین آمن کو میرا اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا آسمان پیروں اور تلے آ سکتا ہے سمندر کے اندر آگ لگ سکتی ہے مرد اولاد کو جن سکتا ہے سب کچھ ممکن ہے اللہ کا قرآن میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا مومن ہو جاؤ اگر تم نیک عمل کر لو اگر تم سنت کے راستے پر آ جاؤ اگر تم بکی اور مدنی زندگی پر آ جاؤ میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم مسلمانوں جس ملک کو تم سپر پاور کہہ رہے ہو اور طاقتور ملک کہہ رہے ہو اس ملک کا بادشاہ اس ملک کا شہنشاہ میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے برتن دھوئے گا ہمارے ٹیلٹ کا بھنگی بنے گا مسلمانوں آقا کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے آقا کی غلامی کوئی معمولی غلامی نہیں ہے آقا نے دنیا کے اندر کروڑوں پہاڑ ہیں اگر عزت ملنی تھی ہمالیہ کی چوٹی کو ملنی تھی لیکن میرے آقا کے محبوب نکاح ہے جب بہت پر پڑ گئی تو آقا نے فرمایا کہ عہد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے دنیا کے اندر ہزاروں پہاڑ ہیں دنیا کے اندر ہزاروں ہار ہے لیکن آقا جب جبل رحمت کے اندر گئے وہ جبل رحمت بن گیا وہ اور آقا جو اس کے اندر پنا لی اور بسم ربی کل لگی خلق آئے نازل ہوگی وہ رحمت والا پہاڑ بن گیا وہ نور والا پہاڑ بن گیا جبل سور کائنات کے اندر قیمتی ہار بن گیا اور آقا مکہ مکرمہ کے اندر رہے وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین آدم کے زمانے میں تھی نہیں تھی شیش کے زمانے میں تھی نہیں تھی اور لوٹ کے زمانے میں تھی نہیں تھی ابراہیم کے زمانے میں تھی نہیں تھی اللہ نے کائنات کو جو بنایا کاغذ مکرمہ جہاں ہے وہاں سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پوچھو مکہ مکرمہ کی سرزمین کو کہ کل تھی نہیں تھی اللہ نے سب سے پہلے اس کو بنایا سوالات پیغمبروں کے زمانے سے وہ زمین موجود تھی لیکن اس زمین سے پوچھو اے زمین تو آدم کے زمانے میں تھی تو شیش کے زمانے میں تھی تو نوح کے زمانے میں تھی تو لوت کے زمانے میں تھی تو ابراہیم کے زمانے میں تھی اللہ نے قسم نہیں کھائی لیکن جب آخا آئے اور آخا وہاں ظاہر ہوئے اور وہاں آپ کی برکتیں ظاہر ہوئی کلام پاک کی آیت نازل ہوئی لا سیم بہادم فلک وانتا فلک اے دنیا والوں میں اس شہر کی اور اس شہر کی مٹی کی قسم کھاتا ہوں ہم پوچھتے ہیں اے اللہ آپ کائنات کے بنانے والے آپ نے رشیا کو بنایا آپ نے امریکہ کو بنایا آپ نے وائٹ ہاؤس کو بنایا آپ نے ہندوستان کو بنایا اے رب کائنات مدینہ طیبہ کو بنایا مکہ مکرمہ کو بنایا یہ مکہ پہلے بھی تھا آپ نے قسم نہیں کھائی تو اللہ نے کہا کہ محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر جب مکہ مکرمہ کو لگ گئے یہ زمین کائنات کی قیمتی زمین بن گئی اپنے ملک کے اندر ایک رکعت پڑو گے ایک رکعت کا ثواب اور محبوب کے قدم جس زمین کے اندر لگے وہاں نماز پڑھو گے تو ایک لاکھ رکعت سوال کا ملے گا آپ ایسی ویسی قوم میں قدم لگے ایک رکاب کا ایک لاکھ کے برابر سجدہ کیا ریاض الجنہ بن گئی اور روز متحرہ کے اندر جس سرزمین کے اندر آپ نے آرام فرما ہے آپ نے فرمایا کہ ممبر اور میرے کمرے کے درمیان روزکوں میں ریاض الجنہ آپ نے آرام فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا آپ نے نماز پڑھی وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا آپ نے قدم مبارک رکھا وہ زمین کائنات کی قیمتی زمین بن گئی آپ جس کچر پر سوار ہوئے آپ جس اون پر سوار ہوئے آپ جس کپڑے کو پہنا آپ جن صحابہ کو چنا آپ جن ازواج متحرات کو منتخب کیا کائنات کے اندر ان ازواج متحرات کے مقابلے میں کوئی قیمتی عورت نہیں ہے کائنات کے اندر صدیق و فاروق کے مقابلے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے کائنات کے اندر آپ جس چیز سے آپ جو چیزیں آپ سے جڑتی گئی اللہ نے ان کو چمکایا اللہ نے ان کو منور کیا اللہ نے ان کو روشن کیا مسلمانوں میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں ایک گڈھا ایک کچر ایک مٹی ایک پتھر ایک گار ایک عہد ایک بدر اور ایک مدینے طیبہ کی زمین کا ٹکڑا آخا کی طرف منسوب ہو کر کائنات کی قیمتی چیز بن سکتا ہے آپ تو آقا کے غلام ہیں آپ تو آقا کے امتی ہیں کون ہے جو آپ کو دہشت گرد کہتا ہے کون ہے جو آپ سے آقا کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے کون ہے جو آپ کو آقا کی تہذیب تمدن اور کلچر سے دور کرنا چاہتا ہے مسلمانوں جب منافقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تم نے آخا کے ازواج متحرات کے پردے کا مذاق اڑایا آخا کے چہرے کا مذاق اڑا کر کوئی افنا بن ابھی مویت بن کر آخا کی چہرے کی طرف تھوٹنے لگا اور کوئی امریکی تہذیب و تمدن یہود و نصارہ کی تہذیب اور کلچر ادیار کے طور طریقوں کو اپنانے لگا وہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا اللہ کی نگاہ سے گرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جانور سے بدتر بنا دیا اللہ نے اسے جانور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر بنا دیا مسلمانوں تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی کی وجہ یہ نہیں کہ ایجوکیشن نہیں ہے کالج نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے مال نہیں ہے دولت نہیں ہے روپیہ نہیں ہے غریبی ہے نہیں مسلمانوں سب کچھ ہے ہمارے پاس کالج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں یونیورسٹیاں زیادہ ہے حکومتیں زیادہ ہے اور و دولت زیادہ ہے پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ آج جتنے سلیل ہیں آج جتنے تباہ ہیں آج جتنے برباد ہیں ہر کوئی ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے ہر کوئی ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے دنیا میں جہاں کہیں لڑائی ہو ہزاروں قومیں ہیں عیسائی ہندو لڑ سکتا ہے ہندو یہودی لڑ سکتا ہے اسرائیل انگریز لڑ سکتا ہے ہر لڑائی کے اندر یہ آقا کا غلام کیوں آ جاتا ہے ہر لڑائی کے اندر یہ مسلمان کیوں آ جاتا ہے جس ملک کے لیے ہم نے مان دیا ہم نے جان دی ہم نے قربانی دی ہم نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی جس ملک کے لیے ہم نے ترانہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ کس کے باپ کا ترانہ ہے یا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال کون سے دھرم کے ماننے والے علامہ اقبال کون سے مذہب کے ماننے والے علامہ اقبال کون سی کمیونٹی کے مشرق سے لے کر مغرب تک سیمان سے لے کر جنوب تک ہندوستان کی وفاداری اس ترانے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہم نے سب کچھ دیا لیکن آج کس نگاہ سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور کیا سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے مسلمانوں جب ہم اقلیت کے اندر تھے جب ہمارے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے جب ہمارے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا وقت کا جو سپر پاور ملک تھا وہ روم تھا جو اس وقت کے امریکہ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہزاروں گنا زیادہ پاورفل تھا لیکن ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا علی اللہ بتی روم اے مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اب روم شکست کھا جائے گا تو اس وقت کے کافروں نے اس وقت کے مشرکوں نے کہا کھانے کے لیے ان کو کھانا نہیں ہے ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کا کھانا میسر نہیں اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں شام کا کھانا میسر نہیں آج کھاتے ہیں کل کا روزہ رکھتے ہیں اور چیترے پہنتے ہیں اور اس کے دن فاقے کرنے والی قوم اور وہ قوم جن کی مائیں ہنڈیا کے اندر کنکریاں ڈال کر اپنی اولاد کو سرانے سنا کر لوریاں سنا کر وہ سنانے والی یہ روم پر غالب ہوں گے یہ روم کو شکست دیں گے مسلمانوں مسلمانوں قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو آخا کی غلامی سے رشتہ مضبوط کر لو اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو میری کے دامن کو اور وہ سلطان مختار کاکی کے دامن کو نظام الدین اولیاء کے دامن کو پھر دیکھو میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم کہ خالد نے ولید اٹھارہ افراد کی تعداد اور یہ رومی کتے تین ہزار کی تعداد کے اندر تھے اشراق کے بعد سے یہ اٹھارہ افراد ان تین ہزار افراد کو انہوں نے دام کھٹے کر دیے اور انہوں نے ان کو شکست کے دہانے تک پہنچا دیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تاران جو حضرت اسما جو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تارانہ کی بہن ہے اور یہ ان کے بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوازے ہیں انہوں نے امی جان کو پکارا کہا امی جان میرے حق میں دعا کیجیے ایک ایک فرد اسلام کے لیے جیتا تھا ایک ایک فرق اسلام کے لیے مرتا تھا وہ سب کچھ گوارا کر سکتا تھا قرآن کی بے عزتی کو گوارا نہیں کر سکتا تھا نبی کے سنتوں کے جنازے نکل جائے یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا ان کا جینا ان کا مرنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کے مردوں کی زندگی ان کے عورتوں کی زندگی یہ سب کچھ اسلام کے لیے وقت تھی وہ دولت کے پجاری نہیں تھے وہ جوڑو کے غلام نہیں تھے وہ سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد اور مردہ باد کرنے والے نہیں تھے ان کا نعرہ صرف ایک تھا پل سلاتی و و اتنا سلامتی رب العالمی ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری قربانی ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے جیتے تھے اسی کے لیے مرتے تھے مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی اسی غرض کے ساتھ پلاتی تھی کہ قیامت کے دن میں فخر کر سکوں کہ میں شہید کی ماں ہوں میں فخر کر سکوں کہ میری اولاد اسلام کے کام آ گئی میری اولاد نبی کے حرمت کے کام آ گئی قرآن کے حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو قبول کر لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رومیوں کا مقابلہ کیا امی جان حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ آئی اور آنے کے بعد فرمایا امی جان نے کہا بیٹے دیکھ میں تجھے پیٹ پھیرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی اور دشمنوں سے تو ڈر کر اور زدہ ہو کر پیٹ پر تیرے تیر کے زخم ہو میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلایا ہے کہ تیری زندگی تیرا جینا اور تیرا مرنا اسلام کے لیے ہو اور اسلام دشمنوں کے خاتمے کے لیے ہو یہ کہا اور اس کے بعد جب گلے ملی تو حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے چادر کے اندر ایک زیرہ تھی ایک جنگی آلہ تھا جنگی آلے کا لینا کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے وہ کیسی ماں تھی اور کیسی اولاد تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کیا تربیت تھی کہ حضرت اسمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے جب تم جا رہے ہو اور جامع شہادت کے متمنی ہو اس لوہے کی پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے تو یہ لوہا بیکار ہے اور اللہ اگر تمہیں قبول کرنا چاہے تو پھر یہ لوہا تمہیں کچھ نہیں کر سکتا اسی وقت حضرت عبداللہ اب نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ضلع کو نکال کر پھینک دیا اور اس کے بعد لڑتے رہے لڑتے رہے جامع شہادت کو نوش کر لیا رومیوں نے آپ کی جو ہے لاش مبارک کو سولی پر لٹکا دیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ آئی فرمایا کہ ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا اس سے پہلے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے کہ جب بکری کو سوا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی چمڑی نکالی جائے یا ادھیڑی جائے اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی جا اللہ کا نام لے یہ مائیں ہوتی تھی جو اپنی اولاد کو اسلام کے لیے وقت کیا کرتی تھی یہ وہ مائیں تھی جو شان کیا کرتی تھی مسئلے میں قزاب نے ایک صحابی کو پکڑ لیا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان صحابی نے کہا ہاں اشد اللہ اللہ الا اللہ محمد اب تو رسول تو مسئلے میں کذاب نے کہا تم میری نبوت کو مانو گے میری رسالت کو مانو گے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا کہنے لگا کہ آقا کی بات کہی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جاتی ہے تم سنتے ہو تم جھوٹے ہو کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا اتنا کہنا تھا ایک ہاتھ مسئلے میں اجزاف نے کاٹ دیا پھر اس کے بعد پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو آپ نے کلمہ پڑھا پھر دوسرا جملہ کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو کہا یہ بات سنائی نہیں دیتی ایک پیر کاٹ دیا مسلمانوں ایک مچھر کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کفر کی طاقتیں یہ شرک کی طاقتیں یہ باطل کی طاقتیں یہ یہود کی طاقتیں یہ عیسائیت کی طاقتیں یہ امریکی طاقتیں یہ برطانیہ کی طاقتیں یہ زانیوں کی طاقتیں یہ شرابیوں کی طاقتیں میرے رب کی طاقت کے ساتھ نے میرے رب کی قوت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ کوئی نہیں ہے یہ کوئی بڑکیلا سونا بیانی نہیں ہے کلام پاک کھولو میرا رب کہتا ہے مسل الدین مسلدین کے اللہ کے علاوہ غیروں کو ولی ماننے والے غیروں کی پوجا کرنے والے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے وہ امریکہ سو مرتبہ جو زمین آسمان کی قوت کے ساتھ آ جائے رب کی طاقت کے سامنے رب کے قوت کے سامنے رب کے حکم کن فیقن کے سامنے تیری طاقت مچھر کے پر کے برابر نہیں امریکہ تیرے باپ ہم نے روم کو دیکھا وہی وتی روم ہوتے ہوئے تیرے دادا تیرے نانا قیصر اور کسرا کو دیکھا اسے بڑا ناز تھا اپنی حکومت اپنی سلطنت اپنی فوج پر کہاں گیا قیصر کہاں گیا کسرا کہاں گیا ابو جہل کون آج دنیا کے اندر ابو جہل کے قصیدے پڑتا ہے کون آج دنیا کے اندر ابو لہب کے قصیدے پڑتا ہے اتبا کا غرور کہاں گیا شیوا کا غرور کہا گیا ربیا کا غرور کہاں گیا کہاں گئے جو میرے آقا کے راستے کے اندر کاٹے ڈالا کرتے تھے کہاں گئے جو میرے میرے آقا کے میرے محبوب کے راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کرتے تھے کہاں گئے جو میرے محبوب کو شاعر کہا کرتے تھے کہاں گئے جو میرے محبوب کو کاہین کہا کرتے تھے کہاں گئے میرے محبوب کو مجنون کہا کرتے تھے کیا وہ وقت نہیں آیا کیا وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں کے کل جو کیچڑ ڈالنے والے تھے ان کی اجڑی ڈالنے والے تھے کانٹے ڈالنے والے تھے شاعر کہنے والے تھے کاہم کہنے والے تھے دیوانہ کہنے والے تھے میرے محبوب کے در پر بھکاری بن کر کیا معافی کی بھیک نہیں لی فتح مکہ کی تاریخ سے پنے الٹ کر دیکھو میرے محبوب کے دربار میں آ کر آقا کے در پر آ کر آپ نے معافی کی بھیک نہیں لی وہ اکرما جو ابو جہل کی گود کے اندر پنا تھا وہ اکرما جہنم رسید نہیں ہو سکتے تھے اس اکرما کو کون پنا دی وہ ابو سفیان جو دشمنوں کے سردار تھے اس ابو سفیان کو کون پنا دی آج میرے آخا کی طرف دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کان کھول کر سن لو کان کھول کر سن لو کی سرزمین کے اندر میرے آقا چاہتے تو اسلام مسلمان دشمنوں کو چکی کی پاٹ کے اندر پیس کر رکھ جاتے لیکن آپ نے فرمایا خدا نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور میں یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی پتھے مکہ کے موقع پر ایک ایک دشمن کو زندہ دربار کر سکتے تھے ایک ایک دشمن کو سولی پر لٹکا سکتے تھے ایک ایک دشمن کو آپ کے کھلے کے اندر جھلسا سکتے تھے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو ایسا بادشاہ ایسا جمہوری ذہنیت رکھنے والا ایسا عدل انصاف کرنے والا لو ہم تمہارے قدموں کو چومیں گے لاؤ ہم تمہاری تباہ کریں گے آؤ ہم تمہاری تمہارے نقش قدم پر چلیں گے کون تھا جو ظالموں کے سامنے کون تھا جو قاتلوں کے سامنے کون تھا جو اپنی بیٹی حضرت زینب حالت حمل کے اندر تیر برسانے والوں کے لیے یہ کہا لا انتم الطلقاء آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ بدلہ نہ لینا یہ دہشت گردی کا سبوت ہے یہ سلی پر نہ لٹکانا یہ آپ کے حوالے نہ کرنا یہ دہشت گردی کا سبوت ہے دماغ خراب ہو گیا ہے جو امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا جو بھائی چارگی کا پیغام لے کر آیا جو پڑوسیوں کے حقوق لے کر آیا جو عورت کو زندہ درگور ہونے والی ماں بتا کر اس کے قدموں کے نیچے جنت بتایا بیٹی بتا کر جنت کا وسیلہ بتایا بیوی بنا کر آدھا ایمان بتایا بہن بتا کر بھائی کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ بتایا اور یہ دہشت گرد ہو گیا وہ جس نے ایک ہرنی کو جب شکار کر لیا کسی صحابی نے کہا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں محمد قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا بچوں پر ہرنی کے راز کر اور چھڑا دیا اور وہ ہرنی دودھ پلانے کے لیے چلی گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے جب چڑیا کو شکار کر لیا اور اس کے چھوٹے بچے چیچی کرتے رہتے تو آقا نے فرمایا بھائی محمد تیری قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر سفارش کروں گا اور ایک اوسر کا جان پلاؤں گا دیکھ اگر تیری ماں سے گود سے بچوں کو چھین لیا جائے تیری بیگم کے گود سے بچوں کو چھین لیا جائے تجھے جو تکلیف ہوتی ہے جس آقا نے چڑیا کے پر رام دلی کی جس نے جنگل کے ہرنی پر رام دلی کی جس نے مکے کے قاتلوں کے ساتھ ابو اور درگزر کا معاملہ کیا اور جس نے مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر آسین کے ساتھ منافق بلکہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جب مر گیا جب مر گیا تو آقا کے دل میں اتنا رحم آقا کے دل میں اتنا کرم کہ حضرت عمر آپ کی چادر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں شاید اگر میری نماز جنازہ سے یہ منافقوں کے سردار کی مقفیت ہو سکتی ہے تو محمد آج اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا جب ریل امین آئے اور حکم لے کر آئے ولا ولا تسلی قبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر کے دشمن تھے ایک نمبر کے دشمن تھے آپ بھول گئے آپ بھول گئے کہ آپ کی بیگم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے تہمت لگائی انہوں نے زنا کا الزام لگایا ان منافقوں نے آقا کو کیا کچھ نہیں کیا یہ میدان جنگ آتے آدھے راستے کے اندر کہتے آلو ان بولو کرا اوڑا اوڑا اللہ فرارا یہ کہتے ہمارے گھر کے اندر کوئی نہیں ہے آپ کو تکلیف دیتے آپ کو سخت پہنچاتے آپ پر الزامات لگاتے صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیاں پھیلاتے حتیٰ کہ انہوں نے اتنا گھنونا عمل کیا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر زنا کی تہمت لگا دی میرے بھائی ذرا غور و فکر کر تیری ماں پر تحمت لگے تیری بیٹی پر تحمت لگے تیری بیگم پر تحمت لگے تیرے دل پر کیا بیتی ہے میرے آقا میرے آقا آپ کتنے رحم دل ہے آپ کتنے کرم فرما ہے آپ کتنے دریا دل ہے کہ وہ کمینہ وہ ملون اگر ہمارے ہاتھ آ جائے جسم کے پرت سے اڑا کر اس کو کتے کے حوالے کر دیں خنزیر کے حوالے کر دیں آپ کے حوالے کر دیں کلام پاک کی آیت نازل ہوتی ہے اس استقفی لہم اولا لہم لہم ان مراتن اللہ لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستر پر بھی تم دعائیں مغفرت ان کے حق میں کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا آخا آخا کون ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے آخا کون ہے جو آپ کے کارٹون بناتا ہے آخا کون ہے ظالم جو چاند جیسے چہرے کی طرف جس چہرے کی قسم رب کائنات نے کھائی اور جس چہرے کی روشنائی کے سامنے روشنی کے سامنے چاند بے نور ہو جاتا تھا میں کہتا ہوں کہ میرا پیغام جہاں تک برادران وطن کی طرف جا رہا ہے وہ میرے آقا کی سیرت کو پڑھے میرے آقا کی سیرت کے بارے میں غور و فکر کریں ایسا رحم دل نہ ملے گا نہ تمہیں قیامت تک مل سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے کہا کہ ستر مرتبہ اگر اللہ کہتا کہ بہتر مرتبہ seventy one time seventy two ستر پر ایک ستر پر دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستر پر دو مرتبہ استف پار کر عبد اللہ سلول کو جنت کے اندر پہنچا دیتا یہ شان تھی میرے آقا اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں ایسے آقا کے امتی ہو کر ایسے آقا کے غلام ہو کر کیا شکلیں ہیں تمہاری کیا صورت ہے تمہاری کیا لباس ہے تمہارا شادی محلوں کے اندر پتا نہیں لگتا یہ آخا کے غلام ہے یا غیر اللہ کے پجاری ہے پتا نہیں لگتا سنیما خانوں کے اندر یہ آخا کے غلام ہے یہ غیر اللہ کے پجاری ہے سیاسی کتوں کے پیچھے جب تم جاتے ہو زندہ باد مردہ باد کہہ کر پتا نہیں لگتا یہ آخا کے غلام ہے یا آخا کے وہ امتی ہے کہ پیغمبر جس امت کے اندر آنے کے لیے تڑپا کرتے تھے پیغمبر جس امت کے لیے جس امت کے اندر آنے کے لیے ترسا کرتے تھے کیوں آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو کیوں آقا کے دل کو صدمہ پہنچاتے ہو میں آج ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کے اندر اللہ کو حاضر و نازر جان کر اور وہ فرشتے جو کسی دینی مجلس کے اوپر آ کر اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور مجلس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہو کہ مسلمانوں اگر آقا کا طریقہ پسند ہے اس کلو کی سلمی کافا ولا تبھی و خطواتی شیطان پورے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو مسلمانوں اگر تمہیں میرے آقا کے چہرے میں عیب نظر آتا ہے اے داڑی اڑانے والے اے یہود کا لباس اپنانے والے اے اپنی ماں اور بہنوں کو رنڈیوں کے لباس پہنانے والے آج تجھے تیرے باپ کے نسخے سے اگر تم پیدا ہوا ہے آج اگر تو نسل حلالی کا ثبوت دینا چاہتا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتا میرے محبوب کے چہرے میں کیا عیب نظر آیا میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا نظر آیا کہ سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت اور نور کو نکال کر تو نے پیشاب کی نالی کے اندر ڈال دیا میری امی جان عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے میں بی بی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کی شرم حیا کی چادر کے اندر تجھے کیا نظر آیا تو نے عائشہ نام کی لڑکی کو فاطمہ نام کی لڑکی کو زینب نام کی بچی کو تو نے رنڈیوں کے کپڑے دیے تو نے بازاری عورتوں کے کپڑے دیے آج تجھے بتانا پڑے گا آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا یہ فرشتے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہماری تاریخ کو اور ہمارے کہنے سننے کو ریکارڈ کر رہے ہیں بتا ورنہ تجھے قسم کھانا پڑے گا میں مرتے مر جاؤں گا نہ آقا کی صورت سے ہٹوں گا نہ آقا کے لباس سے ہٹوں گا نہ آقا کی سیرت سے ہٹوں گا مرتے مر جاؤں گا لیکن عورت کو بے پردہ نہیں کروں گا مرتے مر جاؤں گا آقا کے دل کو نہیں جھکاؤں گا آقا کے دل کو سسم نہیں پہنچاؤں گا مسلمان میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لے نماز چھوٹ گئی فجر کی زہر میں قضا ہو سکتی ہے زہر میں چھوٹ گئی اثر کے اندر قضا ہو سکتی ہے حج اس سال چھوٹ گیا اگلے سال کر سکتا ہے زکات چھوٹ گئی اور اگلے دنوں کے اندر اس کی تلافی کر سکتا ہے قربانی رہ گئی سب کا دے کر تلافی کر سکتا ہے لکھ کر رکھ لے مسلمان میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم کہ اگر اعمال میں فرق ہو اس کی قدا ہو سکتی ہے میرے محبوب کا مقام میرے محبوب کا درجہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو جوڑ لیا ابھی یہ زمین پیدا نہیں ہوئی تھی ابھی یہ آسمان نہیں بنا ہوا تھا ابھی اس کائنات کی تکلیف نہیں ہوئی تھی ابھی چاند کے اندر چاندنی نہیں آئی تھی ابھی سمندر میں روانی نہیں آئی تھی ابھی ستاروں میں چمک دمک نہیں آئی تھی پھولوں کے اندر مسکراہٹ نہیں آئی تھی میرے رب نے اپنے نام کے ساتھ آقا کے نام کو جوڑ لیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو یہی جملہ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے بی بی حبا کا مہر آپ نے یہی ادا کیا کہ آقا پر آپ نے ضرور شریف بھیجا اور تب آپ کا مہر ادا کیا یاد رکھ لے مسلمان یاد رکھ لے آج تیری رات آخری رات آج تیری زندگی کا وہ آخری لمحہ آج تیرا ٹرننگ پوائنٹ آج تیرا انقلابی مومنٹ یہاں سے تجھے کفر پسند ہے ہندوستان سیکولر ملک ہے جا رام کی پوجا میں لگ جا جا لکشمن کی پوجا میں لگ جا غیر خوش ہو جائے گا کہ آج مجھے مسلمانوں کے اتنے ہندو مل گئے اور مسلمانوں میں سے اتنے منافق مل گئے نہیں میرے محبوب کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لے اگر آخا کے دل کو تکلیف پہنچائے گا آخا کے دل کو اذیت پہنچائے گا تیرے داڑھی مڈانے سے آخا خوش ہوں گے آخا ناراض ہوں گے تیرے نماز چھوڑنے سے آخا خوش ہوں گے آخا ناراض ہوں گے تیرے جہیز لینے سے آخا خوش ہوں گے آخا ناراض ہوں گے تیری مائیں اور بیٹی اور تیری امت کی بہنیں جب طواف کی حالت کے اندر اپنے فون کے اندر رنڈیوں کے رنگ تو کے اندر بجا رہے ہو حتیم کے سامنے بجا رہے ہو حضرت مت کے سامنے بجا رہے ہو مروا کے اندر جہاں بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلاط والسلام کے لیے دوڑ لگائی تھی اللہ کے راستے کے اندر انہوں نے قدموں کو بڑھایا تھا وہاں تیرے موبائل کے اندر حرام زادوں کے فلمی گانوں کے رنگ جس کے اندر شیلا اور منی کے زانیوں کے گانے کیا میرے نبی خوش ہوں گے کیا میرے نبی خوش ہوں گے آپ کے زمانے کے اندر ایک عیسائی بادشاہ اپنے نمائندے کو کشکشی داڑھی کے ساتھ بھیجا تو آپ نے فرمایا بات کرنا تو دور کی بات میں اس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا کتنے داڑھی مڈے کتے حج کے اور عمرے کے موقع پر میرے حبیب کے دیار پر جا کر نبی کی جالی کے پاس فلمی گانوں کی رنگ ٹاؤن کے ساتھ داڑھی مڈے چہروں کے ساتھ اور اپنی ماں اور بہنوں کے چہرے کھلے اور سور کی چربی ملی لالی اور نیل پالش لگی ملی میرے آقا کو جب کہتے ہوں گے اب علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچ کر تو دیکھ اے اللہ یہ وہ امت جو میری سنت کو نکال کر ٹھاکرے کا چہرہ اڈوانی کا چہرہ فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کا چہرہ اے اللہ اے اللہ اس کے لیے میں نے اپنے نوازوں کو شہید کیا تھا مولا اس کے لیے میں ترتا تھا اس کے لیے میں بلتا تھا مولا تو عہد کے پہاڑ کو سونا بنا کر میرے قدموں میں ڈالنا چاہتا تھا جس کے لیے میری گھر کے اندر عائشہ تین مہینے تک چولہا نہیں جلاتی تھی اور اونپ کے جو ہے اور ان کو ڈالنے والی غذا کھجور اور کھجور کے بیجوں کو پانی کے اندر بھگو کر کے لیا کرتی تھی آج کتنی ہمت ہے اللہ میرے سر پر آ کر داڑھی مڑی حالت کے اندر جنس پینٹ پہن کر یہود اور نصارہ کے کرتوتوں کے ساتھ فلموں کے اندر حرامیوں کے ٹاؤن رکھ کر اور جسم کے اندر حرام کا خون رکھ کر چٹ فنڈ کا خون رکھ کر سود کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کر کر کیا سمجھتے ہو میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی میرے محبوب کے دل کو اذیت نہیں ہوگی تمہارے چہروں کو دیکھ کر تمہارے لباس کو دیکھ کر تمہارے کرتوت کو دیکھ کر تمہاری تہذیب کو دیکھ کر تمہاری معاشرت کو دیکھ کر لکھ کر رکھ لو مسلمانوں لکھ کر رکھ لو اگر زندہ ہو تو میرے منہ پر اگر یہ بات جھوٹی ہو تھوک دینا اگر مر جاؤ میرے قبر پر جوتے پھینک دینا میرے اللہ کا فرمان ہے ان لدینا یو نون اللہ و رسول لانا ہو اللہ کی دنیا وال اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو نبی کو تکلیف دیتا ہے نبی کے دل کو ٹھیک پہنچاتا ہے نبی مکہ مکرمہ میں تھے وہاں آپ کو گالی لی گئی نبی تاریخ کے اندر گئے آپ کو پتھروں سے پیٹا گیا نبی نبی طیبہ کے اندر آئے منافق ستاتے رہے یہود ستاتے رہے عیسائی ستاتے رہے اور آپ کے دشمن آپ کو ستاتے رہے وہاں ابو جہل یہاں ابا شیبہ ربیہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول عبداللہ ابن سوا اور ریاض الجنہ کے اندر آرام کرنا چاہتے ہیں تو داڑھی بڑھا کر میرے محبوب کو میرے محبوب کو اذیت دینا چاہتا ہے آج فاطمہ نام کی بچی غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے آج عائشہ اور زینب نام کی بچی ہاسپٹل کے اندر جا کر غیروں کے سے حمل ٹہرا کر حمل گراتی ہے فرشتے جو پیر و جمعرات کو اللہ کے دربار کے اندر احمد پیش کرتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے ہمارے محبوب کے روزے کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے اگر آپ کو یہ کہا گیا آپ کو یہ کہا گیا آخا آپ کی امت کی عائشہ نام کی بیٹی آپ کی امت کی زینب نام کی بیٹی آپ کی امت کا سرحم نام کا چھکرا غیروں کے ساتھ بھاگ رہا تھا داڑھی مڈا رہا تھا نماز چھوڑ کر سلاخوں کو گرم کر کر آپ کی آنکھوں کو داغ رہا تھا میرے آخا کو کتنی تکلیف ہوگی میرے آخا کو کتنی دکھ ہوگا اب مکے میں تھے کافی لوگ مشرقی ستا رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر تھے منافقین یہود و نصارہ ستا رہے تھے اب آپ روزے کے اندر آرام کرنا چاہتے ہیں داڑھی بڑے کیا ملتا ہے میرے محبوب کو ستا کر سوکھ کھانے والے بے نمازی کتے کیا ملتا ہے میرے محبوب کو ستا کر اگر تجھے دھرم پسند نہیں جا دنیا یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے جا کوئی اور مذہب قبول کر لے جا کوئی اور دھرم قبول کر لے لکھ کر رکھ لے اسے تو وارننگ سمجھ لے اسے تو تمبی سمجھ لے اسے تو کوئی اور چیز سمجھ لے کہ اگر آقا کے دل کو دکھایا آقا کے دل کو اذیت پہنچایا میرا رب معاف کرنے والا نہیں ہے لکھ کر رکھ لے کہ وہ حالت اللہ تبارک تالا دے گا موت مانگے گا موت نہیں ملے گی کتے اور سبر کے پاخانے کے کیڑے رش کریں گے دعا کریں گے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے پاخانے کا کیڑا تو بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تو نہیں بنایا آخا کے دل کو دکھانے والا تو نہیں بنایا کچھ نہیں ملتا میرے بھائی کچھ نہیں ملتا تو داڑھی مڈا لے تو ان کے نقش قدم پر چل لے تو شراب پی لے تو ان کی تہذیب کو اپنا یہود ورن نسارا اچھا تک تبیا مل لیتا ہوں میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے تو داڑھی مڈا کر تو جینس پینٹ پہن کر تو عورتوں کو ننگے کپڑے پہنا کر تو ان کو بیوٹی پارلر کے اندر بال کٹوا کر تو شادی کے اندر اسراف کر کر جوڑے کو لے کر جہیز کو لے کر تو اغیار کا طریقہ اپنا کر تو ان کو خوش نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے جب تک تو یہودی نہیں بنتا جب تک تو عیسائی نہیں بنتا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بنتا کیا تجھے پسند ہے کہ تم محمد کے دشمنوں میں تیرا شمار ہو کیا تجھے پسند ہے کہ قیامت کے دن ابو جہل کے ساتھ تیرا حشر ہو کیا تجھے پسند ہے کہ وہ بن ابھی بویت جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکنے والا تھا قیامت کے دن اس کے ساتھ تیرا حشر ہو کیا تجھے پسند ہے کہ ڈنمارک کا وہ کتا جس نے میرے محبوب کے کارٹون بنائے اس کے ساتھ تیرا حشر ہو کیا تجھے پسند ہے کہ امریکہ کا وہ کتا جس نے کلام پاک کو جلانے کی جسارت کی قیامت کے دن اس کا حسر تیرے ساتھ ہو کیا تجھے پسند ہے کہ وہ اسلام مسلمان دشمن طاقتیں جو میناروں کے خلاف مسجدوں کے خلاف مسلوں کے خلاف داڑی کے خلاف مدارس کے خلاف علماء کے خلاف اولیاء کے خلاف تحریکیں چلا رہی ہیں قیامت کے دن ان سور کھانے والے اور شراب پینے والے اور ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کے ساتھ تیرا حشر ہو مسلمان نہیں مسلمان نہیں تو محمد کا غلام ہے مسلمان تیرا دامن تیرے ہاتھ میں دامن آزاد پیری کا ہے مسلمان مکہ ہمارے پاس ہے مسلمان مدینہ ہمارے پاس ہے دنیا تجھے وائٹ ہاؤس مبارک ہو دنیا تجھے تاج محل مبارک ہو دنیا تجھے زمین آسمان کے خزانے مبارک ہو صفا ہمارے پاس ہے مربع ہمارے پاس ہے زمزم ہمارے پاس ہے حضرت ہمارے پاس ہے اللہ کے قرآن کے تیس بارے ہمارے پاس ہیں بخاری ہمارے پاس ہے ابو ہریرا ہمارا ہے عمر ہمارا ہے ابو بکر ہمارا ہے آزاد پیری ہمارے ہیں ٹیپو سلطان ہمارے ہیں محمد بن قاسم ہمارے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا ہے کابا ہمارا ہے قبلہ ہمارا ہے مسلمان مایوسی کی کوئی بات نہیں ایک کروٹ لے لے ایک کروٹ لے لے دے میں تجلے محمد بن قاسم تم دیکھ رہا ہو دیکھ میں تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہوں دیکھ تجھ میں ٹیپو سلطان کا لہو دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دیکھ تجھ میں اللہ ابن زبیر کا جذبہ دیکھ رہا ہوں دیکھ میں تجھ میں خالد ابن ولید کی جسارت کو دیکھ رہا ہوں مسلمان نوجوان کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا دیکھ ایک کروٹ لے لے دیکھ گمبد خزرا سے رونے کی آواز آ رہی ہے دیکھ نبی کے روزے سے رونے کی آواز آ رہی ہے امی جان عائشہ رو رہی ہے امی جان پٹیجا رو رہی ہے ہماری بہن فاطمہ رو رہی ہے مسلمان ان کے آنسو پہنچتے مسلمان ان کے آنسو پہنچتے اچھا ایک کروٹ لے لے ایک کروٹ لے لے قرآن تیرا حدیث تیری پیغمبر تیرا رب کی طاقت تیری جب تو پیدا ہوا تو تیرے کام کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی طاقت بڑی مال کی طاقت بڑی قانون کا خزانہ بڑا حکومت کا پاور بڑا لائن آرڈر بڑا پولیس کی لاٹھی بڑی فوج کی قوت بڑی تیرے کام کے اندر گولڈ ڈالے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ اللہ وہ اللہ جس نے پھر کو غرق کیا وہ اللہ جس نے قارون کو غرق کیا وہ اللہ جس نے شداد اور نمرود کو حامان کو غرق کیا وہ اللہ جس کو ابو جہل کو معصوم بچوں کے ذریعے سے اس کے انجام تک پہنچایا وہ اللہ جس نے ابو لہب کو وہ بیماری دی کیا اولاد جم کی نگاہ سے دیکھنے لگی وہ اللہ جس نے قرآن کے مقابلے میں ربیا نے اپنی زبان درادی کی تو بدر کے میدان کے اندر کتے کی طرح جس کو گھسیٹا گیا وہ اللہ جو تین سو تیرہ کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر ہمارے سکے کو جمایا وہ اللہ جس نے خیبر اور کندک کے موقع پر ان جو ہے اسلام مسلمان دشمنوں کی طاقتوں کو گھیر دیا ہم کسی پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے والی اور نہیں ہم رب العالمین کے ماننے والے ہیں ہم قرآن کے نازل کرنے والے کے ماننے والے ہیں ہم رب جبرائیل کی عبادت کرنے والے ہیں ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے ہیں دنیا کے پاس گنگا ہوگی دنیا کے پاس جلنا ہوگی دنیا کے پاس ایم پیس کی سیٹیں ہوں گی یا ویلس کی سیٹ ہوگی ہمارے لیے زمزم کا ایک خطرہ زمزم کا ایک گھوم کافی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ماں زمزما لیما شری والا کہ زمزم جس نیت کے ساتھ پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں پیلے کینسر دور ہو جائے گا پیلے ایک د ہو جائے گا پیلے جوڑوں پر بردار ہو جائے گی پیلے نوکری مل جائے گی پیلے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا پیلے دشمن پر قابو پالے گا ہر چیز ہماری ہے مسلمان پھر مایوسی کس بات کی مسلمان اچا جگ جا کل جو سورج اپنی کرنیں جائے گا میرے رب کی قسم نسر من اللہ و فتح قریب ان کرنوں کے اندر لکھا ہوا ہوگا اچھا جگ جا جو چاند اپنی کرنیں پھیلائے گا ان روشنی کے اندر ان چاند کی کرنوں میں لکھا ہوا ہوگا انا فتح نہ کا پتہ مبینہ اب جب جا مسلمان ان تنسر اللہ کم وہ سب بھی افغان ٹیپو کی تاریخ کو دوہرا دے اچا مسلمان محمد بن قاسم کی تاریخ کو دوہرا دے اچا جاگ جا نوجوان کہ تو تیرے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جگ رہا ہے اس کی تاریخ کو جگہ دے مسلمان مسلمان اپنی قیمت کو پہچان اپنی اوقات کو پہچان میرے آقا کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نہ لا میرے امی جان عائشہ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ بہا ان کے دل کو جو دکائے گا وہ تباہ ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا اے میرے بھائی بھائی اے نوجوان اے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے کہتا ہوں میں کابے کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں کلام پاک کے تقدس مسجد کی حرمت اور نبی کے روزے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپس میں لڑنے سے آپس میں اختلاف کرنے سے آپس میں جھگڑنے سے ہماری طاقتیں اکھڑ جائیں گی مسلمان تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے یہ مسلک کے جھگڑے یہ آپس کے فرقہ بندیاں ہمیں تباہ کر دیں گے ہمیں برباد کر دیں گی امریکہ ڈراؤنڈ طیارہ بھیجے گا وہ حنفی شافی سمجھ کر نہیں وہ دیوبندی بریلوی سمجھ کر نہیں وہ مشرقی عربی عربی سمجھ کر نہیں وہ آخا کا غلام سمجھ کر ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے تو آخا کی غلامی کی نسبت سے متحد ہو جا آخا کے گمد قدرہ کی نسبت سے متحد ہو جا تو کعبے کی نسبت سے کریبے کی نسبت سے متحد ہو جا مسلمان نبی تو آسمان سے نہیں ابکا زمین سے نہیں اگ گیا میرے آقا نے تجھے مانگا تھا میرے آقا نے تجھے رویا تھا میرے آقا نے تیرے لیے تڑپا تھا تب تو بنا تھا کتنے خون تجھ پر بہے ہیں کتنی لاشیں تجھ پر گری ہیں کتنے میدان کتنے میدان امت مسلمہ کے خون سے خون آلود ہوئے ہیں کربلا کی سرزمین کے اندر کیا حسین کا خون دنیا کے لیے بہا تھا کربلا کی سرزمین کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون کیا سیاست کے لیے بہا تھا میری اور تیری آبرو کے لیے امت کی قیمتی بیٹیاں نبی کی صاحب دادیاں کیا کربلا کی سرزمین کے اندر اس امت کے لیے سر بازار کیا ان کو رسوا نہیں کیا گیا کیا ان کو زمین نہیں کیا گیا ان بیٹیوں کی حرمتوں کا واسطہ دے کر حضرت حسین کی شہادت کا واسطہ دے کر کربلا کی عدمت کا واسطہ دے کر بدر اور غزوات کے اہمیت کا واسطہ دے کر میرے نبی کے فخر و طاقہ میرے نبی کے تڑپنے کا واسطہ دے کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو مسلمان توبہ کر لے مسلمان توبہ کر لے مسلمان توبہ کر لے تجھے نظر ہو گئی ہے تجھے نظر ہو گئی ہے تیرے لباس کو کسی نے چھین لیا تیری تہذیب کو کسی نے چھین لیا تیرے چہرے کو کسی نے چھین لیا آجا میرے محبوب کے چہرے کی طرف آجا آجا میرے صحابہ کے لباس کی طرف آجا جنگ خیبر کا واقعہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گئے آپ آپ کے چار بیٹے تھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کے جو شوہر تھے ان کا نام جعفر تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے بے پناہ چاہا کرتے تھے خیبر میں آپ شہید ہو گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلافا دینے کے لیے حضرت جعفر کے گھر پہنچے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کے چار گھرنے منہ بچے تھے ان کے خون کی لاج رکھ لے گسن پاس ان کے خون کی لاج رکھ لے آج اپنے چہرے پر تو لوشن لگائے گا اور نبی میدان کو میدان میں حوض کوثر میں عہد کے زخموں کے ساتھ خون شہادت کے ساتھ آئیں گے تو کس منہ سے نبی کے پاس حوض کوثر کا جام مانگے گا آگا گئے اور عبداللہ محمد احمد چار بچے تھے حضرت رسما رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بلایا چاروں بچے آخا کی گوٹ کے اندر آ گئے اور آخا ایک ایک بچے کے پیشانی پر گوسا دے رہے تھے سینے کو لگا رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے حضرت اسما جو آپ کی والدہ تھی اور عبداللہ کی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کی وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی لیکن آقا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی آقا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت جعفر و اللہ نے قبول فرما لیا اب میں بیوہ ہو چکی اب بچے عتیب ہو چکے آپ نے سمجھ لیا پھر بھی ڈوبتے کو سنگے کا سہارا حضرت آسما نے پوچھا آخر میرے شوہر کا کیا ہوا آخر میرے شوہر کا کیا ہوا نوجوان کتنے جعفروں کے بعد تو بنا ہے نوجوان کتنے بعد اور واپس کے بعد تو بنا ہے کتنے شہدا کے خون کے بعد پڑا ہے کشمیر کی وادیوں کے اندر میں سیر کر کے آیا ہوں کوئی وہاں کا پارک دیکھتا ہوگا کوئی وہاں کے حسن کو دیکھتا ہوگا میں شہدا کے بازاروں سے نکلنے والی سداؤں کو دیکھ کر آیا ہوں کوئی عرب کا شہید ہے کوئی مکے کا شہید ہے کوئی وزیر شہید کا شہید ہے ہزاروں شہیدوں کے خوب کے بعد تو بنا ہے نبی کے روزے کے بعد تو بنا ہے حضرت اسما کے ہونے کے بعد اسما نے پوچھا آخا آخا کیا ہوا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جن کے میدان کے اندر میرا شوہر زخمی ہو چکا ہو اس لیے آخا دکھی ہو فرماتے ہیں کہ آخا سے میں نے اپنے دل کو کھٹ کر کر پوچھا کہ جافر کا کیا ہوا تو آخا نے فرمایا اسما جعفر اللہ کو خوب خوب ہے بچے یتیم ہو گئے اور تو بیگاہ ہو گئی کہتے ہیں کہ آسمان نے چیخ نکالی بے ہوش ہو کر چولہے پر گر پڑی کتنے آسما کی قربانی کے بعد کتنی عورتوں کے بیوہ ہونے کے بعد کتنے بچوں کے یتیم ہونے کے بعد تو بنا ہے اس طریقے سے داری کو نکال دے گا اس طریقے سے اللہ کے گھر کو میں کر دے گا میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کل حسین کو کیا وہ دکھائے گا حضرت اسما کو کیا وہ دکھائے گا وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار تھی اگر چاہتی میرے رب کی خزر تاج محل کو الخلا لاتی وہی فوج کو غسل خان پہ تھی لیکن آگا ایک مرتبہ آپ کے در پر گئے اور فرمایا کہ بیٹی بھوک سے ہو گھر کو تلاش کیا ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اور وہ روٹی کا ٹکڑا آپ کھانے لگے آنکھوں سے آنسو کے خطرے نکلنے لگے حضرت فاطمہ نے فروایا آقا کیوں رو رہے تھے کیا آپ کی بیٹی آپ کو مشتبہ نقمہ دے دے گی خراب تعلقہ دے دے گی آقا نے فرمایا بیٹی یہ بات نہیں تیرے باپ محبت کے بیٹے میں آج کوئی چیز داخل ہو دن اور تین آپ کا وہ آخا جو سید اللہ تھے وہ آخا جو سید اللہ تھے سید الباد البیا تھے جس نے میراج کے موقع پر علم کی نبیوں کی آپ نے فرمائی وہ آخا وہ آخا وہ آخا جو فرشتوں کے سردار وہ آخا جن کا نام اللہ کے لحق کے ساتھ جڑا ہوا محض ہمارے خاطر آپ نے بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا اگر صحیح معنی میں تو رکھتا ہے صحیح معنی کے اندر تو سمجھ رکھتا ہے اس آخا کی بھوک کا واسطہ دے کر اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کا واسطہ دے کر بیوی فاطمہ کے فخر و فاقے کا واسطہ دے کر حضرت اسما کے طرف نے اور ان کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بس کر میرے بھائی بس کر بہت دل دل دکا دیا تیرے نبی کا بہت دل دکا دیا نبی کی بدوا نے ہمیں تباہ کر دیا نبی کی بدوا نے ہمیں برباد کر دیا آخا باپ دے آخا باپ فرما دے کتنا طرف تھے آپ ہمارے لیے کتنا دعائیں کی آپ آپ ہمارے لیے جبریل امین آئے پوچھا آخا امت زیادہ پسند ہے نواز حسین زیادہ پسند ہے حضرت حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے فرمایا حسین سے بھی محبت کرتا ہو امت سے بھی محبت کرتا ہو حضرت جبرائیل نے فرمایا امت کو لیں گے حسین کو دینا پڑے گا حسین کو لیں گے امت تباہ برباد ہو جائے گی وہ حسین جس کو دل کے گوشے سے زیادہ جگر کے ٹکڑے سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا کرتے تھے فرمایا کہ جبرائیل اللہ کو میرا فیصلہ سنا دو اس جیسے ہزار حسین برباد ہو سکتے ہیں لیکن میری امت تباہ ہو میری امت برباد نہ ہو آج کے دن کے لیے رسوا کرنے کے لیے خبر میں جب سوال کیا جائے گا بل رجل بوئی سفی کو کون ہے جو تمہارے درمیان نصیب بنا کر بھیجا گیا میرا خاص طرف کر نبی کے روزے سے ہماری خبروں کے اندر آ کر کہیں گے میرے پتی میرے غلام تو مجھ پر ضرور پڑتا تھا بھائی کیوں لوگ گھبراتا ہے میرے بچے میرا نام لے لے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہمارا ساتھ مسلط دیا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائی تیری رات آج آخری رات ہے آج کے بعد تو نبی کی لاپرواہی نہیں کرے گا آج کے بعد تو نماز نہیں چھوڑے گا آج کے بعد تو دین کا دعوت نہیں چھوڑے گا چھوڑ دے تناؤ دے دے اس دنیا کو اس دنیا نے کسی کا وفا نہیں کیا اس مال نے کسی کسی کا وفا نہیں کیا کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی کوئی ماں کام نہیں آئے گا کوئی دولت کام نہیں آئے گی اگر رشتے داری کام آدھی ابراہیم آزر کو جنت میں لے جاتے اگر اولاد کا باپ کا ہونا کام آتا حضرت لوت اپنے بیٹے کو جنت میں لے جاتے میاں بیوی کا ہونا کام آتا تو حضرت لوت اپنی بیوی کو جنت میں لے جاتے حضرت لو جنت میں اور بیوی جہنم میں حضرت لو جنت میں اور بیٹا جہنم میں حضرت آسیہ جنت میں اور فراؤن شاہ جہنم میں کوئی کچھ کہا نہیں آئے گا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی ہی عزت کا تاج تجھے پیدا کیا جائے گا وان تم آلو ولا تہلو ولا تحدرو وان تم آلو ان کن تم میرا اللہ کہتا ہے غم کرنے کی کوئی کوئی بات نہیں اور ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے نبی کی غلامی سے وابستہ ہو جا نبی کے دامن کو تھام لے اولیاء کے دامن کو تھام لے قرآن کے دامن کو تھام لے دیکھ دیکھ بہت میرے آقا ہو رہے ہیں دیکھ گمد خدرا کی آواز اگر سن سکتا ہے تو سن لے نبی کے دل کو کتنا صدمہ ہوگا کہ تیرے موبائل سے آپ نبی کی شان میں گستاخی نکل رہی ہے اللہ کی توحید کے خلاف گانے نکل رہے ہیں قرآن کے خلاف آوازیں نکل رہے ہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں یہ نہ سمجھ رہا کہ ہمارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہم دادا ہو گئے نانا ہو گئے ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا نہیں اے میرے اللہ اے میرے اللہ ویسی جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے ان کو تو نے جنت دے دی میرے مولا ہندا جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا تو نے ان کو رابیہ بنا دیا آج بخاری کے اندر ہندا کی روایت آتی ہے تو ہندا رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھاری میرے مولا ہندا جیسا جرم ہم نے نہیں کیا وحشی جیسا قتل ہم نے نہیں کیا نادانی تھی مولا کسی نے ہم نے گمراہ کر دیا تھا کسی نے ہمیں راہ راہ سے ہٹا دیا تھا ہم نے اپنی اوقات کو نہیں پہچانا تھا ہم جانتے ہیں تیرے محبوب کے غلام ہے مولا ہم تیرے دین کے لیے جیے گے ہم تیرے دین کے لیے بڑھیں گے ہزاروں مائیں ہزاروں اولاد ہزاروں دولت ادال مملکتیں تیرے آخ کے قدموں پر قربان ہے مولا ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول کر دے ہمیں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 بلند فرما اے اللہ ان کے جذبہ جہاد سے ہمیں سرشار فرما اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے تاغوتی طاقتوں کے دانت کھٹے کیے تھے مولا آج ہمیں ان کا نائب اور ان کا جانشین بن کر زندگی گزارنے کے توفیق نصیب پرواں آمین واقعہ الحمد للہ رب العالمین بھائی دعا ہوگی دو منٹ બેટા બેટા